حضرت شاہ صاحب اللہ علیہ نے مسائل کا بیان کیا اور ہوتا یہ ہے کہ انسانی نفسیات اللہ نے ایسی پیدا کرنائی ہے کہ کسی ایک چیز کو اگر پڑھتے رہیں سنتے رہیں تو پھر اس چیز کا غلبہ انسان پر ہو جاتا ہے اور غلبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان پر اس چیز کا ایک حال ہاؤداری ہو جاتا ہے اور کسی بھی چیز کا حال تاریخ ہو جائے انسان پہ یہ چیز درست نہیں ہے اس کی ایک مثال پہلے کی شاید کئی مرتبہ گزر چکی ہو مگر ابن قیم احمد علیہ نے اپنی کتاب تعظمات میں سگا یہ بات تحریر اور لکھا ہے کہ شہر میں دمشق میں ایک بزرگ تھے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو لوگ تعبیت کے لیے گئے ہم لوگ بھی تعبیت کے لیے گئے تو ہمارے شہر کتنے تہمیہ رحمت اللہ علیہ نے جب بازیت سے کی کہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا اور افسوس ہے تو شیخ کے وقت تھے مگر ہنستے رہے تمہارے شہر خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا پھر آپ کے صاحبی کا انتقال ہوا اور آپ اس بات پہ خوش ہیں انہوں نے کہا اس بات پر خوش ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں بنا کر دیا اللہ کو خوشی اس میں ہے جو میرے بیٹے کو دے دے تو میں بھی اسی بات پہ خوش ہوں کہتے ہیں جب ہم واپس آئے تو راستے میں شیخ ان سے کہا کہ دیکھو یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں مگر یہ آدمی ابھی تک کامل نہیں پھر انہوں نے کہا کہ بیٹے کے انتقال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو دیے تھے انہیں افسوس ہوتا رو دیتے تو یہ بڑا اونچا مقام تھا بنسبت اس مقام کے ہی ہنس رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مقام انسان کی اصل خصوصیت اللہ کی بندگی ہے اور بندگی کے لیے اللہ نے انسان میں یہ جو جستجو رکھی ہے کہ انسان تلاش کرتا ہے کہ کیسا بنے بچے کو آپ دیکھیں اپنے ٹیچر کی طرح بولنے لگتا ہے چھوٹی بچیوں کو آپ دیکھیں تو کبھی کبھی گھر میں کہتی ہیں کہ ہمیں ایک بلیک بورڈ لا دو ہم اس پہ لکھیں گے تو وہ کیا ہے بچی کے ذہن نے ٹیچر کی شخصیت کو قبول کر لیا تو نتیجہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو ویسے ہی بنانا چاہتی ہے تو بندگی کا سب سے بہتر نمونہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا اور لوگوں کو بتایا کہ میری بندگی اگر چاہیے اور انسان اگر چاہیے تو ہمیشہ کے لیے یہ ایک نمونہ ہے اپنے آپ کو جیسا بنا تو جو اخبار لوگوں پر داری ہوتے ہیں یہ حال اصل نہیں ہے یہ غلبہ اصل نہیں ہے اصل چیز انسان کے لیے انسان بن کر رہنا ہے حضرت علی رضی کہتے تھے اور یہ دوسری مثال اس بات کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو چیز آدمی پڑھتا رہتا ہے اس کا ہلکا ہو جاتا ہے سنگی وسیع سے کسی آدمی نے شکایت کی اپنے آلات معاملات جو ہوں گے بیان کیے تو انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم مباح کاموں میں لگ جاؤ مباح کاموں میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو بظاہر لوگ دین میں شمار نہیں کرتے لیکن وہ حرام بھی نہیں ہوتی ناجائز بھی نہیں ہوتی ایک آدمی واک کے لیے نکل جاتا ہے ایک آدمی اپنے بچوں کو لے کے تقریب کے لیے نکل جاتا ہے ایک آدمی کسی اچھی جگہ پر کھانا کھا لیتا ہے دوست پکنک بنانے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہوتی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ کام کرو وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی سے مباحات کو خارج کر دیتا ہے اور کسی بھی چیز کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں اس بات میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے وہ اس ایکسٹریم تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے خلاف نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے حالانکہ اس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حدود میں رکھے اور اپنے لیے تفواہ کا جو بھی معیار مقرر کرے جن چیزوں کی چھوٹ اور رخصت اللہ نے لوگوں کو دی ہے لوگوں کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دینا چاہیے خوش ذات ہے اور سمجھتا ہے کہ اس آدمی نے باہر جا کے کھانا کیوں کھا لیا بچوں کے ساتھ کیوں چلا گیا گھر میں اے سی کیوں لگا دیا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو شرح کسی گرفت میں آتی ہی نہیں ہے لیکن وہ معصوم اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کی یاد اللہ کی یاد کے بلبے کو اللہ کے ذکر کو اتنا اوپر تاریخ کر دیا کہ اس نے زندگی کے باقی راستے عام لوگوں کے لیے بند کر اور اسی کی بھی مزاج آدمی کی طبیعت نہیں ہونی چاہیے نہ ہی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ ہی اللہ نے لوگوں کو اس بات کا مطلب بنایا تو اتنے دنوں سے جو عزت اللہ باتیں چل رہی ہیں تو خیال میں یہ آیا کہ علم جو ہے اس سے ہٹ کے بھی بات کبھی ہونی چاہیے اور علم کے علاوہ ایک چیز انسان کا دل ہے اور علم کی باتیں عقل کی باتیں کبھی کبھی آدمی کو زندگی کے اس پہلو سے محروم کر دیتی اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو اپنی اصلاح اور اللہ کی یاد ان چیزوں کی فکر بھول جاتی ہے ساری دنیا کا علم بھی حاصل کر دیا جتنا اس شخص کے لیے ممکن تھا کہ اپنے زمانے کا علامہ بن گیا اور لوگوں نے واہ واہ کر دی اور اللہ کے ہاں پہنچ کر اگر کے پاس پوچھ گئی کہ تم نے اس چیز میں زندگی گزارا یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں ایسے کیا کیا جواب دے مولانا سلیمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے حضرت صاحب احمد اللہ کے شاگرد تھے حدیث ان سے پڑھی تھی ان کے خلیفہ تھے ماں محمد علی منجیری سلسلہ نقشبندیہ کی یہ جو شاخ تھی ان میں آخری دور میں جو بہت بڑے لوگ گزرے ہیں یہ سب لوگ تھے اور ماں محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ ندرت العلماء لکھنؤ کی بنیاد رکھی ہے ان کی عصمت جو بھی ہو ایک واقعہ آپ سوچیں ان کا جواب تو یہ بتاتا ہے کہ اس شخص نے گہرائی کتنی تھی کسی نے ان سے کہا کہ حضرت انگریز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور گمراہی عام ہوتی چلی جا رہی ہے کی کیا بچے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ تھا کہ اس میں آؤ کی تجلیات دنیا پر پڑتی تھی اور لوگ ہدایت تھے اور ان دنوں اللہ کے اس میں مبل کی تجلیات پڑتی ہیں کہ وہ گمراہ کرنے والا ہے ان تجدیات کا اثر یہ ہے کہ خان اور مراکز جو ہدایت کے مراکز ہوا کرتے تھے مساج وہاں سے گمراہی چل پڑی تو اس لیے گمراہی عام ہو گئی کہ ان کے معرفت عمدہ معرفت مندا اور تصوف میں قدم راس ہونے کی بات تھی انہوں نے اتنی گہری بات کہی بہت النا تھا احمد اللہ کے شہر تھے اپنے زمانے کے بہت بڑے وکیل سے اور جو چیز شرشوت گئی تھی ان میں اس کا اظہار مواقع پہ ہوتا تھا اور وہ اصل چیز کی اللہ کے ساتھ ہوتا لکھنؤ آئے تو مولوی صاحبان بھی نہیں آئے طالب علم کے بیچارے بچے تو حضرت نے بلایا جمعے کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے پوچھا بچوں کیا کرتے ہو تو اس لڑکے نے کہا کہ کافی مبارک کافی مبارک منتر کی پڑھی آیا بچے کی کتابوں میں تو نے کہا مولوی صاحب ہم نے مانا کہ تم کافی مبارک پڑھ کے مسلے کافی مبارک ہو گئے اتنے بڑے بڑھے لیکن تم کبھی غور کرنا کافی مبارک کی قبر پہ جا کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے اور جس نے چار دن اللہ کا نام کیا ہے اس کی قبر پہ جا کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے بڑا فرق پڑ جاتا ہے کی وجہ سے جو کبر پیدا ہوتا ہے اس کا علاج موت کی ٹھوکر ہوتی ہے اور دل کی وجہ سے کبر بڑھ جائے اور اس کے نتیجے میں انداز کی لانت پڑ گئے اس کا کوئی علاج کیا یہ علم جتنی اچھی چیز ہے اتنی ہی بری بھی چیز ہے یہ نظریہ کہ مجھے آتا ہے اور میں جانتا ہوں مجھے پتا ہے اور اس روم میں جو بظاہر درجے میں چھوٹا ہے اس کی بات نہ سننا اور اس کی دلیل کو نہ دینا اور اپنے علم کے مقام پر تنقید کو برداشت نہ کرنا اس علامتیں اس بات کی بے شک علم کی قدر میں پڑنا کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے اللہ نے کہا ابند اسے علم کے باوجود خدا نے گمراہ پر چھوڑ دنیا میں سب سے زیادہ باقنا نشہ سب سے بدترین نشہ آنکھ کا ہے اس آنکھ کے نشے جیسا کر گناہوں کی بنیاد خواہش ہوتی ہے اور گناہوں کی بنیاد یہ آپ کا نشہ ہوتی ہے اور گناہ کی بنیاد جب خواہش پر ہو تو اس کا انجام اور ہے اور گناہ کی بنیاد اپنی ذات پر نظر ہو تو اس کا انجام اور آسمان اور زمین میں اتنا فرق نہیں جتنا فرق ان دو گناہوں میں ہے کہ کس گناہ کی بنیاد بارش سے اور کس گناہ کی بنیاد اپنی ذات سے یہ آنکھ کا نشہ اتنا تک نشہ ہے کہ اس جیسا کوئی واقعہ نشہ نہیں آنکھ دیکھتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے اور وہ دیکھتی ہے جن چیزوں کو بھی سب سے بدترین چیز جو عام دیکھ سکتی ہے وہ اپنی ذات کی بڑائی ہے اپنی ذات کا روز بس ساری دنیا دیکھو تو در حقیقت اس کائنات میں جتنے بھی گناہ ہیں غور کرتے رہنا اس بات پہ اس گناہ نے کیوں جنم دیا یہ قتل دنگا بادشاہوں کی لڑائیاں مملکتوں پہ چڑھ دوڑنا ان سارے گناہوں کی اصل جا کر نکلے گی تو صرف ایک اور وہ اپنی ذات کی بڑائی یہ اپنی ذات کی بڑائی وہ علم پیدا کرتا ہے اپنی ذات کی بڑائی یہ چیز پیدا کرتی ہے اختیار اور آدمی کی آنکھ دیکھنا چاہتی ہے کہ تم بہت بڑے آدمی اس کا انجام اور ہے اور خواہش کی بنیاد پر گنا کا انجام اور ہے خواہش کی بنیاد پر گناہ لفظش کچھ کہہ دو انبیاء علیہ السلام کے متعلق گناہ کا متعلقہ استعمال کرتے نا لفظش کہتے ہیں حضرت علیہ السلام کے قصے کو لے لیجیے جو لفظش اور ان سے ہوئی وہ جنت میں کھانے کی تھی نا اللہ نے کہہ دیے تھے نہ کھانا کھا یہ خطا اور پھر اس کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسم جسم کو کے جو حصے چھپائے تھے وہ کھل گئے یہ سارے گناہ ان کی بنیاد خواہش ہے اور اس کا حل کیا نکلا انجام کیا نکلا انجام یہ کہ اس گناہ کے نتیجے میں اپنی ذات ٹوٹ گئی انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ذات کا مسئلہ مگر وہاں پر ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ کی بات کے سامنے سر چھپا دیا رو دیے اور کہا کہ بلنا سنا اگر آپ نے معاف نہ کیا اور رحمت نہ ہوئی تو ہم لوگ خسارے میں چلے یہ اس خطا کا راستہ ہے کہ لائن ہے اور انجام سے دیکھ لو تو باؤ پر آپ علیہ السلام کے سامنے ہی دوسرا بھی ہے اس نے گناہ خواہش کی بنیاد پر نہیں کیا اس کا گناہ اس کی بنیاد اس کی ذات کی اس کے گانا خیر و مینوں میں اس سے اچھا ہوں اور علم جو دلائل کو جنم دیتا ہے نا اس نے دلیل دی اس نے کہا اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا اسے آپ سے پیدا کیا اور آپ مٹی سے بہتر ہوتی ہے لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں اور یہ جو اپنی ذات کا گناہ تھا اور اپنے آپ کو بہتر کہنے کا اس کا انجام دے لو اللہ کے ابھی لانت پڑے گی اس لیے یہ جو آنکھ کا نشہ ہے بابلا یہ چاہتا ہے کہ انسان کو عروج پر رکھے دکھائے اور یہ اسے سمجھائے کہ تم جیسا کوئی نہیں سہارا میں ایک جگہ ہندوستان میں محمود حسن شیخ اللہ تقریر کر رہے تھے اور جلسے میں جب عروج پہ تھا لوگ ہمر سنگوش سن رہے تھے تو کچھ لما اور حضرت نے یکتم تقریر بند کر دی اور پھر بات کرنے کے اوپر سارا مجمع حیران کہ یہ ہوا کیا جو بلانے والے تھے ان کا حضرت لوگ اتنی دلچسپی سے سن رہے تھے آپ نے کیا کیا تو فرمایا وہ حضرات آ گئے تھے اس کی چپ ہو گئے تو حضرت مانسی نے احمد اللہ علیہ کہتے تھے میں بھی موجود تھا میں نے کہا حضرت تھی تو وقت تھا بولنے کا یہ حضرت مانسی رحمت اللہ علیہ کی استاد تھے عزت کر کے یہی تو وقت تھا بولنے کو انہیں پتہ چلتا کہ آپ پر جو اتنے اعتراضات زندگی بھر کرتے رہے اور آپ کو جلدی غلط فہمیاں پیدا کریں یہ پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے صاحب یہی تو وقت تھا چپ ہونے کا میرے جی میں جب آیا تو میں آج پتا چلے گا تو میں تو کو اب اللہ کے لیے بولنا نہیں رہا آپ اپنے جی کے لیے ہو گیا چھوڑو اس کے لیے شی دن یہ تقوی ہے اور یہ ذات کے معاش پر نظر تھی کہ کیا ہوتا ہے اسی لیے یہ اتنی مباحث اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان میں اللہ کا ذکر نہ ہو اللہ کی یاد نہ ہو اپنے انجام کی فکر نہ ہو تو یہ سب بواز ہے یہ سب کے یہاں میں جواب دینا پڑے گا کہ تمہیں اتنا کیوں دیا تھا اتنا کچھ دیا تھا اور خود تم نے اپنے سر میں کبھی نہیں سوچا کہ تم ہمارے پاس آؤ گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا دیکھو ساری دنیا جہنم میں چلی جائے اور انسان کی بات کرو اللہ کے تم ایک کو معاف کرتے ہیں چلو کیا نقصان اور ساری دنیا کو جنت میں بھیج دیں اور ایک اپنی ذات کو پکڑ لیں ہمیں اور کہیں کہ تم تو جاؤ جہنم میں باقی دنیا کو چھوڑو کیا فائدہ کبھی کبھی جاہل آدمی اللہ کی رحمت پر مسترد ہو جاتا ہے اور دن کا فکر لے لیتا ہے ابھی سے مشہور قصہ ہے کہ ساتھی نے کہا اپنے لڑکوں کو بلایا اور بلی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ اگر میں نہ چاہوں جب جب میں نہ چاہوں تو میری لاش کو جلا دینا اور پھر اس کی رات دریاؤں میں دبا دینا اور میں ڈرتا ہوں کہ اللہ نے اسے پیدا کر دیا تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ آج زندگی گزارے تو کیا جواب لڑکوں نے ایسے ہی کیا لگا مجھ سے پیدا کر دیا اور اللہ نے سنایا کہ کیا تجھے یہ یقین نہیں تھا کہ پیدا نہیں کر سکتے کرتا یقین تو تھا لیکن میں ڈرتا تھا کہ کچھ میں نے کیا تو اللہ نے فرمایا اس شخص تم نے موت کیا اور کریں اس حدیث پہ تو اس شخص نے کیا اللہ کی قدرت کا انکار کیا اللہ کی صفت قدرت جو اس کی راشی کے پاس میں سے ہے اس کا کیا اس نے انکار کیا اسی لیے جو جوہری جب اس حدیث پہ لکھا ہے ہمیں تو انہوں نے کہا اس شخص نے کفر کیا لیکن ہمارے ساتھ کا کہتے تھے کہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے حدیث سے پڑھنی تھی وہ براہ راست انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی شادی تھے فرماتے تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہے کہ نہیں کفر کہاں سے ہوا اس نے تو اپنے طور پہ بھرپور میکسیمم کوشش کی کہ میں مٹ جاؤں اس سے زیادہ کر نہیں سکتا تھا کہ راگ بنا دینا میری اور مجھے جلا دینا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے یہ کیا اس کی بخشش ہو گئی کمر ہوتا ہوتا تو بخشش نہیں ہوتی لیکن آپ غور کریں کہ اس شخص کی اللہ کی قدرت قدرت سے پوری واقفیت نہیں کچھ نہ کچھ بات تھی اللہ معاف تو یہ دل اس کے مقابلے میں اللہ کے یہاں جس چیز کی قدر زیادہ ہے وہ ٹوٹا ہوا دل ہے وہ شکستہ دل ہے انسان کا یہ احساس کہ میں ناکار میں نہاری ہوں مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یہ چیز ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کو بروج اور دل عقیدہ رہ جائے اور اس کے ساتھ اللہ کی یاد اور فکر نہ رہے یہ بڑا ہمارے حضرت کہتے تھے پڑا سکھنا نزوی ہے کہ میں لاہور گیا تفصیل پڑھنے کے لیے اور محمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ پڑھاتے تھے تو میں نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی تو اس نے مجھ سے فرمایا کہ میرے تو شہر سے زندہ ہے تین فٹ چلے جاؤں تو اس نے فرمایا میں تین فٹ چلا گیا غیر سے اور فرماتے سکتے اتنا لاکھ کا ذکر تھا اتنا لاکھ کے ذکر کا غلبہ تھا کہ جو گلی محلے میں بوڑھے اور لوگ بھی پھرتے تھے وہ بھی ہر طرف سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی اتنا اچھا رہا اتنا ذکر تھا اللہ کے تھا ہلکا نہیں تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے یہ یاد کرتے یہ نہیں ہے کہ وہاں علم نہیں تھا علم تھا لیکن علم کی وجہ سے جو بول کہہ پیدا ہوتا ہے اس کا علاج تھا اللہ کا قبول فرماتے تھے کہ نو سال دیوبند میں رہتے کے بھی بن جاتا ہے اور میرے پاس نو مہینے گزارتے انسان نہیں بنتا کیا بات اس لیے کہ دل اپنے وجود کا احساس پیدا کرتا ہے اور وجود کی نفی بڑی ضروری فرق ہے اپنے وجود کی نفی کرنا اپنا علم اپنا عہدہ اپنی قدرت اپنی طاقت اپنی سلطنت خروج ان سب چیزوں کو بنا کرے ایک بیوی ملتی ہے جس سے وقت چل سکتا ہے تو اپنا امتحان لے اور سوچے کہ میرا اس کے ساتھ کیا رہے گیا ہے ماتھی میں ابھی ایک اور ہے کیا اس کو رسوا کرنا گالی دینا مارنا یہ سب اس بات کی علامت ہیں آج آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے نہ سمجھتا ہوتا تو اس کا باتیں نہ ہو اور پھر بچے ہو جائیں تو پھر دو چار پانچ ریا میں شامل ہو گئے پھر تو بادشاہ سلامت ہو گئے بھائی اسی لیے فرض نماز ہے اس کے متعلق شامی میں لکھا ہے کہ بچے کو پہلے نماز کا لذیذ میں جو ہے مارے تو انہوں نے کہا کہ درجن ہاتھ سے نہیں مارنا للپشپا لکڑی سے نہیں مارنا ہاتھ سے مارے اور کہتے ہیں ہاتھ سے بھی تین چپت بتا دے بس اس سے زیادہ چپت کا مطلب یہ ہوا یہ بدھی گردن بس اس پہ ایسے مار دیا چلو نماز پڑھو کیوں شریعت نے بچے کو مارنے کی اجازت دی ہم حیران ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ سوچ کے کہ بچے کو مارتے ہیں اور بچہ اگر اپنی ماں کو معاف کر بھی دے کہ باپ کو معاف کیا کل تو باپ اس سے معافی مانگے معافی مانگے تو اپنی عزت ختم ہوتی ہے ختم ہوتا ہے دبدبا ختم ہوتا ہے وقار ختم ہوتا ہے چلو مان لیا معافی مانگی بچے نے معاف کر کے اس کو معاف کرنے کا حق نہیں یہ ظلم نے جو کچھ کیا یہ باقی رہا اللہ کے یہاں کیا جواب دے اتنے محتاط ہیں کہا تربیت میں کہ جب شیخ ہونا اور میں شمار ہونا کا بغیر علم کے آ جائے یہ بھی بڑی مصیبت ہو جاتی اتنے محتاط ہیں وہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ بچہ بڑا ہو جائے تو اسے حکم نہیں دینا چاہیے جب وہ بالغ ہو جائے تو اب بچے کو مثلاً پندرہ سال کی عمر میں جوان ہو گیا سولہ سال کی عمر میں جوان ہو گیا اب اسے کہنا کہ تم پانی پلاؤ اور وہ کہہ نہیں پلاتا یہ گنا بچہ اس لیے اس نے حکم آپ سے نکال کیا نا ماں باپ کی طار پر کہا کہتے ہیں یہ تربیت ہے کہ بچے سے سوال کے ذریعے بات کر دی جائے کہ بیٹے کیا آپ پانی پلا سکیں گے گرمی لگ رہی ہے بیٹے کی پنکھا چلا سکتے ہیں دوسری طرح سے بات کر دی جائے مارکیٹ جانا پر کر لیں اور اندیشہ کہ بچے کو کہا جائے گا کہ مارکیٹ لو تو نہیں جائے گا اس سے بات کر لیجیے کہ مارکیٹ جانا ہے کہ یہ چیزیں خریدنی ہیں کیا آپ کر سکتے ہیں ساتھ کیا مناسب ہوگا وہ کہتا ہے کہ اس دلی سے سمجھایا جا سکتا ہے وہ کہا اتنی احتیاط کرتے ہیں اس تربیت کے بعد میں اس اس لیے لیے کہتے ہیں اس گناہ سے بچاؤ ایسے نہ ہو کہ اللہ کے ہاں اس کی نادانی میں انجانے میں اس کے گناہ ہوتے رہیں اور خدا کے ہاں اس کے گناہوں کا ہم بات کریں تربیت ہے بڑی مشکل چیز بڑی مشکل چیز اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں پچھلی کم سے کم دس نسلوں سے کوئی تربیت ختم ہو گئی سیاست کے تقریبیں سن لو اور مسائل سے سن لو مگر جو تربیت کا ہے یہ نکل گیا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی ایسی حرکت کرتا ہے سوچتا رہ جائے گا کیا کہ مسلمانوں کی حرکت ہے کس کی حرکت ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اپنی ذات کی نفی کی جائے اپنے آپ کو ختم کیا جائے گا جائے بازار کے اور ان سر پہ کھجوروں کی کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اس ایک رکھی تھی لوگوں نے بڑے حیرانی سے دیکھا اور تھا مومنی اتنے آپ کے غلام ہیں یہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا واپسی پہ گھر تو سر صحیح کہتے ہو آج سے ذہن میں آیا کہ میں مسلمانوں کا امیر بن گیا میں نے اپنی جی سے کہا کہ تمام آسانی کی طرح ہو اور دیکھو تم بازار سے میری اٹھنیاں لے کے چلو تو کوئی تمہاری گٹنیاں لینے والا نہیں ہے تم آمسانی کی طرح تو فرمایا کیا سیدنا عمر رضی اللہ جیسے آدمی کے متعلق کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اس انسان کو اپنی بڑائی پر گمان پیدا ہو لیکن محتاط ہونے کی بات تھی احتیاط کی بات تھی کہ وہ جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو دنیا میں یعنی ان کے قرب و جوار میں جتنے لوگ ان کی نگاہیں بھی کی تھی کہ مومنی نچاب دیں گے اور یہ ہوگا ہوگا یہودی عیسائی مسلمان سب جمعے اور ایک عیسائی عورت نے کرتا پیش کیا پہننے کے لیے تو انہوں نے کرتا پہن لیا اور ایک گھوڑا لایا گیا اس کی بیٹھ کے خاموشی سے تھوڑا سا دور گئے اور لوگ ان کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے اور پیدل چل رہے تھے اور پھر کہنے کے لاؤ میرا کرتا وہ تھا اس عورت نے کہا کیا آپ کو پسند نہیں آیا پر میں نہیں ٹھیک ہے مگر وہ پسینہ زیادہ جذب کرتا ہے پتھر کا یہ منہ کی دے دو یہ گھوڑا رکھ دو تو لوگوں نے کہا اس گھوڑے میں کیا ہے تو چپ گئے اور بعد میں فرمانے لگے میں نے جب کرتا پہنا اور جب گھوڑے پہ بیٹھا تو مجھے خیال ہوا کہ کہیں میرے نفس میں کبر پیدا نہ ہو جائے میں اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے اچھا نہ سمجھنے لگوں اس لیے میں نے یہ کام اتنی ضروری ہے یہ چیز جب ملتا ہے اپنی رائے کو مٹاتا ہے اور تو تو پھر اس انسان کا وجود اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسلم المسلمون کی وجہ دے مسلمان کو جس کے ہاتھ اور مسلمان محفوظ رہے اور وہ ہوتا ہے اللہ کی یاد کی کثرت سے آپ کبھی غور کیجیے گا ہم نماز پڑھتے ہیں ہم سب اللہ سے کی توفیق سے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر ایک نماز میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں رکو سجدہ اٹھنا بیٹھنا ہر جگہ کہتا ہے اللہ اکبر اس کا کیا کرنا ہوا اللہ سب سے بڑا یہ کافی نہیں ہے ہر اللہ اکبر پہ یہ سوچے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا ورنہ اللہ اکبر ایسے ہی گزر جاتا ہے کوئی فتوا نہیں دے سکتا کہ کی نماز کی بالکل نماز ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی سنت کے مطابق ہو جائے گی لیکن اگر یہ خیال رہے نا کہ میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے مقابلے میں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں سب سے چھوٹا کر ہوں دنیا کا تو پھر علاج ہوتا رہتا ہے جب اختیارات ملتے ہیں تو اختیار سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو زیادتی ہو جائے کہیں ایسے نہ ہو ایسی چیز ہو جائے ایسی چیز ہو جائے یہ ہے بات جتنی بھی چیزیں انسان کی طبیعت میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ لوگ دیکھیں اور میری آنکھ کا نشہ پورا ہو ان سے بچنا چاہیے ان میں یہ علم ہے یہ ہے یہ سب صحیح ہے جب اللہ بھی آتی رہے رہے گی گی چلتی لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی حالت پہ بھی سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں پیشی ہوئی تو میں اپنے آمال کا کیا کروں گا اللہ تعالیٰ اور آپ کو